اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے